السلام علیکم وبرکاتہ كيف حالكم و برکاتہ چلیے جی الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلم علیہ سید الرسل وخاتم خاتم الانبیاء اما بعد فإن اچھا۔ كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب جاز فيه الوجهان حذف المفعول والازمار والثاني هو المختار ليكون الملفوظ مطابقا للمراد اما الحذف فما فما فكما تقول في المتوافقين الى اخره کل کے سبق میں ہم نے کوفیین حضرات کا مسلک پڑھا تھا کوفی حضرات فرماتے ہیں کہ تنازع الفعلان کے اندر فعل اول کو عمل دیں گے یعنی اس میں ظاہر میں فعل اول عمل کرے گا اور فعل ثانی کے لیے کیا کریں گے اگر فیل ثانی کو کیا کریں گے اور اس کی دو ہیں وہ تقاضا کس کا کرتا ہے آیا فائل کا تقاضا کرتا ہے یا مفول کا تقاضا کرتا ہے فائل کا تقاضا کرتا ہے تو ضمیر نکالیں گے اس کی تمام تر تفصیل گزشتہ سبق میں گزر چکی آج کے سبق میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر فعل اول کو عمل دے دیں گے کفین کے مسلک کے مطابق تو فعل ثانی کا کیا کریں گے جبکہ وہ مفول کا تقاضا کرتا ہو ٹھیک ہے اب جب وہ مفول کا تقاضا کرتا ہو فیل ثانی ٹھیک ہے تو اب اس کی پھر دو صورتیں ہیں آیا وہ فیل ثانی افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں افعال قلوب وہ کہ جو کیا ہے دو مفولوں کا تقاضا کرتے ہیں وجود ہونے کا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ افعال قلوب میں سے ہوگا یا نہیں اگر افعال قلوب میں سے نہیں ہے یعنی فیل ثانی تو پھر آپ اس کے لیے دو صورتیں اختیار کر سکتے ہیں اس کے لیے مفول کو مفول کی ضمیر بھی لا سکتے ہیں اور مفول کو حذف بھی کر سکتے ہیں مفول کو حذف تو اس لیے کر سکتے ہیں کہ کیونکہ مفول ضروری نہیں ہے افعال قروب تو نہیں ہے یعنی فعل متعدی تو نہیں ہے یعنی لازم تو نہیں ہے کہ بھائی ضروری ہے اس کے لیے مفول ہوگا افعال قلوب ویسے تو نہیں ہے لہٰذا حذف بھی کر سکتے ہیں ضمیر کیوں لا سکتے ہیں اس کے مفول کے لیے ضمیر اس لیے لا سکتے ہیں کہ دیکھو مقصد کیا ہے مثلا یوں کہہ دیتے ہیں ذرا بنی و اکرمنی زیدن ذرا بنی و اکرمنی زیدن نہیں اس کو یوں کریں ذرب تو اکرم تو زیدن ٹھیک ہے اب پہلے والا فیل بھی چاہتا ہے کہ میرا مفول بنے ثانی بھی چاہتا ہے کہ میرا مفول بنے ٹھیک ہے لیکن اب ضرب تو و اکرم تو میں نے مارا اور میں نے اکرام کیا لیکن شخص ایک ہی ہے زیدن زید کا میں نے اکرام کیا اور زید کو میں نے مارا اگر یہاں پر ہم ضمیر کو لے آئے کس کے لیے ثانی کا جو مفول بنائے ہم فیل اول تو ضرب تو ہو گیا تو مفول زیدن ہو گیا آلریڈی لیکن جو ثانی ہے اس کا جو مفول ہے وہ کیا لائیں گے تو کہتے ہیں اس کے لیے آپ حضرت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ فال قروب میں سے نہیں ہے اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں کیونکہ جب ضمیر لائیں گے تو ضمیر جو راجی ہوگی اسی زید کی طرف ہوگی اور مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ زید ایک ہی متعین ہو کوئی اور نہ سمجھ سکے ٹھیک ہے نا اس لیے اگر یہاں پر ہم ظاہر کرتے تو ظاہر کرنے میں تو تکرار لازم آ رہا تھا گمان ہو رہا تھا کہ شاید یہ کوئی اور زیادہ یا وہ کوئی اور زید ہے حذف کرتے ہیں اگر تو پھر بھی یہاں پر تھوڑا سا گمان اس طرف جاتا ہے کہ ضرب تو کا مفول تو زید ہے کہ مارا میں نے زید کو اکرم تو کا مفول حذف ہے تو کیا پتا ہے کہ اس نے اکرام کسی اور کا کیا ہو کیونکہ عام طور پر تو ایسا نہیں آتا کہ کوئی مارے بھی اور اکرام بھی کرے تو کہیں نہ کہیں خیال آتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ افضل اور اس میں سے افضل بھی یہی ہے کہ جب فیل ثانی مفول کا تقاضا کر رہا ہو تو آپ اس کے مفول کو ذکر کریں لیکن ظاہر میں نہیں بلکہ اس کی ضمیر میں ضمیر لا کر ذکر کریں تاکہ اس کی طرف اشارہ ہو اور وہ ضمیر راضی ہو ماں اس میں ظاہری کی طرف ٹھیک ہے اس سے مقصد بھی متعین ہو جائے گا اور مقصد بھی پورا ہو جائے گا یعنی ہمارا مقصد یہی تھا کہ دونوں ایک ہی فیل میں ایک ہی اس میں ظاہر میں ہی جھگڑا کریں اور اس سے ضمیر جب لاتے ہیں تو پھر یہ صحیح محل پر بیٹھتا ہے اور اس سے اور واضح ہو کر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بھائی واقعات ان دو فیلوں کا اسی اس میں ظاہر میں جھگڑا تھا اور اس کا جو معمول ہے ان دونوں کا ایک ہی ہے کیونکہ جس کی ضمیر جو راجی ہو رہی ہے وہ بھی اسی کی طرف ہو رہی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ضمیر لانا زیادہ راج ہے ٹھیک ہے اب پھر اس کی دونوں مثالیں دی ہیں کہ حذف کی مثالیں بھی دی ہیں متوافقین کی بھی اور متخالفین کی بھی ٹھیک ہے حذف والی صورت میں کہ جب مفول کو حذف کریں گے اس کی بھی اور مفول کو جب کیا کریں گے مفول کی جگہ پر جب ضمیر لائیں گے تو اس کی مثالیں بھی دی ہیں موافقین کی بھی اور متخالفین کی بھی رہ جائے گی بات کہ جب فعل ثانی مفول کا تقاضا کرتا ہو لیکن وہ فعل کس میں سے ہو افعال قلوب میں سے ہو تو پھر کیا کریں گے اس کی تفصیل بعد میں کریں گے آ جائیے اللہ اکبر کہتے ہیں انکان الفیال الثانی اگر دوسرا فعل یک المفولہ مفول کا تقاضا کرتا ہو الفیلان امن افعال القلوب اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہوں تو جائزہ فی ہے الوجہان اس میں دو وجہ جائز ہیں حذف المفول ٹھیک ہے والازمار مفول کا حذف کرنا بھی جائز ہے والازمار اور ضمیر نکالنا بھی ٹھیک ہے نا یعنی مفول کی جگہ پر ضمیر لے آئیں وسانی هو المختار ضمیر لانا زیادہ المختار یعنی زیادہ اختیار کیا ہوا ہے زیادہ راضی ہے زیادہ مناسب ہے ٹھیک لیکن الملفوظ مطابق للمراد تاکہ جو ذکر کیا ہوا ہے وہ ملفوظ یعنی جو بولا جا رہا ہے وہ مراد کے مطابق ہو جائے کیونکہ ہماری مراد کیا ہے کہ مراد کیا ہے کہ دونوں فیل جو ہیں وہ جھگڑا کریں ایک ہی اس میں ظاہر میں اور وہ ایک ہی اس میں ظاہر ہو تو حذف کرنے میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ فعل ثانی کا معمول کوئی اور ہے جو یہاں سے حضرت ہے لیکن جب اس کی جگہ پر ضمیر لے آتے ہیں تو وہ زیادہ واضح طور پر بتا رہی بتا دیتی ہے کہ واقعات دونوں کا جھگڑا اسی اس مظاہر میں تھا اور یہی ان دونوں کی مراد ہے ام تو پھول کو حذف کرنے کی مثالیں کما تقول المتوافقین کہ جب دونوں کا تقاضا موافق ہو یعنی دونوں فائل کا تقاضا کرتے ہوں یہ دونوں مفول کا تقاضا کرتے ہیں فائل کی تو گزر چکی ہے ضرب تو اکرم تو زیدن اب ضرب تو چاہتا ہے کہ زیدن میرا معمول بنے اکرم تو چاہتا ہے کہ میرا معمول بنے لیکن ہم نے فیل اول کو عمل دینا چونکہ فین کا مسئلہ چل رہا ہے ثانی کا مفول کیا ہے حضرت ہے چونکہ یہ مثال حضرت کے ضرب تو اکرم تو زیدن زیدن یہاں پر کس کا معمول ہے جی جامعہ حسن اللہ ضرب تو اکرم تو زیدن زیدن یہاں پر کس فیل کا معمول ہے کس کے لیے مفول بن رہا ہے جی اتنی دیر میں تو بندہ اونٹ بھی جگہ کر کے کھا لیتا ہے تو کہا بھی بھائی میں نے ضرب تو اکرم تمہیں پوچھا مجھے کیا پتا فیل اول کیا ہوتا ہے وہ فیل لکھنا کیا ہے وہ ضربتوں کا کیوں سیدن فیل اول یعنی ضربتوں کا مفول کیوں ہے اللہ اکبر ماشاء اتنی دیر لگائی میں سمجھا کہ پتہ نہیں پوری آپ ہدایت الناب کو کھول کے رکھ دیں گے اور آپ نے بولا بھی تو کیا کہ کیونکہ بسرین کا مسئلہ یہ ہے بسرین کا مسئلہ یہ ہے پاگل خان کہ فیل ثانی کو عمل دیں گے ہم اب خفین کا مسئلہ پڑھ رہے ہیں کا مسئلہ یہ ہے کہ فیل اول کو کیا کریں گے عمل دیں گے تو یہاں پر ضرب تو اکرم تو زیدن جو معمول بن رہا ہے وہ فعل اول کا بن رہا ہے جو کہ فعل اول ضرب تو ہے مثال کے اندر فعل اول کا معمول کیوں ہے اس لیے کہ کوفین کا مسلک ہے اور فرماتے ہیں کہ فعل اول کو عمل دیں گے کیوں کہ الحق للتقدم ثم الطاخر الحق للقدیم ثم الطاخیر ٹھیک ہے جی متوافق کی مثالیں چل رہی ہیں وہ ضرب تو اکرم تو زیدین اب یہاں پر ازعیدین جو مفول ہے یہ ضربتوں کے لیے ہے اکرمتوں کے لیے نہیں ہے وہ ضرب و اکرم تو ازینہ یہاں پر ازعیدینہ مفول ہے لیکن ضربتوں کے لیے اکرمتوں کا مفول حضف ہے اور پھر متخالفین متخالفین کی مثالیں کہ جب دونوں کا تقاضا مختلف ہو فیل اول کا تقاضا فائل کا ہو ثانی کا مفول کا یا فیل اول کا جو ہے نا مفول کا تو فعل ثانی کا فائل کا تو اس طرح مختلف ہوں ذرا بنی و اکرم تو زیدن زیدن کس کا معمول ہے رول نمبر تین جی زیدن ذرا بنی بکرم تو زیدن کی مثال میں ذرا بنی کے لیے کیوں اچھا تو یہاں پر پھر زید کیا بنے گا ذرا بنے کے لیے جی ترکیب میں کیا واقع ہوگا زید تین لفظ کی جو بات ہے ہے ہاں زیدن ٹھیک ہے ذرا بنی و اکرم تو زیدن بنے گا ذرا بنی کے لیے اکرم تو کا مفول یہاں پر چونکہ حضف ہے وہ ذرا بنی و اکرم تو ذرا بنی و اکرم تو زیدونا ٹھیک ہے یہ تو مثالیں تھی حذف کی جب ہم ثانی کا معمول جب ثانی مفول کا تقاضا کرتا ہو ٹھیک ہے نا مفول کا تقاضا کرتا ہو اور مفول کو کیا کر دیا گیا ہو حذف کر دیا گیا ہو جبکہ وہ فال قلوب میں سے نہ ہو اب ہے امل ازمار ضمیر لانا ہے تو اس کے ثانی کے معمول یعنی مفول کو حذف نہ کیا جائے بلکہ اس کی جگہ پر ضمیر لائی جائے جو راجو ہے اس میں ظاہر کی طرف تو اب اس کی مثالیں کما تو قول و فلم ضرب تو اکرم تو ہوں زیدن اب ضرب تو کا مفول زیدن ہے اور اکرم تو ہو کا مفول جو ہے وہ ہو ضمیر ہے جو راجو ہو رہی ہے زید کی طرف اس طرح ضرب تو اکرم تم اکرم تو ہما ازین وضرب تو اکرم تو ہم ازین متخالفین کی مثالیں ذرا بنی وکرم تو ذرا بنی وکرم تو ہما ذرا بنی وکرم تو ہم القلوب یہ آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آج کا کا آپ کا یہ ہے کہ کوفین کے مسلک کے مطابق جب انسانی مفول کا تقاضا کرتا ہو اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے بھی نہ ہو تو پھر فعل ثانی کے معمول کو یعنی مفول کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ پر ضمیر بھی لا سکتے ہیں ٹھیک ہے حضم کر سکتے ہیں اس لیے کہ کیا کہتے ہیں اس کو تکرار وغیرہ سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کی جگہ پر ضمیر بھی لا سکتے ہیں کیونکہ ضمیر اس کے اس کو زیادہ متعین کرنے والی ہے ٹھیک ہے جی ذکر نہیں کر سکتے کیوں ذکر نہیں کر سکتے اس لیے کا تکرار لازمات ہے عبارت دیکھ لیجئے گا صرف فإن كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب جاز فيه الوجهان حذف المفعول والإزمار والثاني هو المختار ليكون الملفوز مطابقا للمراد أما الحذف فكما تقول في المتوافقين ضربت وأكرمت زيدا وضربت وأكرمت الزيدين وضربت وأكرمت الزيدين وفي المتخالفين ضربني وأكرمت زيد وضربني وأكرمت الزيدان

آخر دعوانا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل کلاس نہیں ہوگی میری ٹھیک ہے کل کلاس نہیں ہوگی اور آپ فناز الفیلان جو یہاں تک پڑھا ہے اس کو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا جس کو نہیں سمجھ آیا جہاں سے تو اپنی کلاس والوں سے اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں ٹھیک ہے نا آپ اس میں بھی ایک دوسرے سے تکرار کر لیا کرو ایزا کر کر رہا ٹھیک ہے جب آپ پڑھو گے تکرار کرو گے انشاءاللہ جو دماغ میں رچ بس جائے گا ٹھیک کل انشاءاللہ کلاس نہیں ہوگی آپ اچھے طریقے سے اس کو تنازع الفیلان کو مکمل کر لیجیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ